وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے پس جہنم اس کے لیے کافی ہے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی جب اس فاجر سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے قول و فیل کے تضاد سے باز آ جاؤ تمہارے کبر و غرور کے پھٹا پڑتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے کفر و نفاق اور کبر و غرور کے بدلے جہنم ان کے لیے کافی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے حاکم نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ جواب میں کہے کہ تم اپنی فکر کرو